اور واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی پیغمبر اس ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور تاغوت سے اجتناب کرو پھر ان میں سے کچھ وہ تھے جن کو اللہ نے ہدایت دے دی اور کچھ ایسے تھے جن پر گمراہی مسلط ہو گئی تو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ پیغمبروں کو چھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا